کا ہر ہر عزم سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک روح سے جکڑا ہوا ہے بال بھی ناخن بھی ہاتھ پیر بھی زبان بھی اسی لیے جس عزو کے حصے کی روح متاثر ہوتی ہے اس میں کمزوری یا وہ کمزوری بڑھتے بڑھتے بالکل ہی وہ آز معطل ہو جاتا ہے ہے تو صحیح ہاتھ میں انگلی بھی ہے پوروا بھی ہے لیکن کام نہیں کرتا کہ کیا ہوا کہ شل ہو گیا فالج پڑ گیا کیا ہوا اس شل کس کو کہتے ہیں فالج کس کو کہتے ہیں پیرڈس کس کو کہتے ہیں اس کے اندر کی روح کا متاثر ہونا یا کمزور ہو گئی یا بالکل نکل یعنی جس طرح آدمی کے جسم کا ہر عزم روح سے متعلق ہے لیکن آج تک کسی کو اپنی روح نظر نہیں آئے گی وہ بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر اور یہ اسپیشلسٹ اور ہے وہ کسی کو بھی نظر نہیں آئے گی خود ڈاکٹر صاحب کی نکلتی ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے جس طرح ہر چیز ہر از روح سے متعلق اور روح سے جکڑا ہوا ہے اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ زمین و آسمان کا اور اس کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں اور مخلوقات میں سب سے بڑی وہ انسان ہے اس پر جتنے حالات ہیں وہ بھی سارے کے سارے اللہ کے غیبی نظام سے جڑے ہوئے ہیں جیسے جسم نظر آتا ہے لیکن یہ ساری حرکت بولنا سننا چلنا پھرنا اس کے اندر کی روح کی وجہ سے ہے ایسے آدمی کے ساتھ آدمی نظر آتا ہے بہت بڑی دکان میں ہے بہت بڑے کارخانے میں ہے بہت دولتوں کے ڈھیر میں ہے بہت شاندار کپڑے ہیں بڑا بنگلہ ہے اس میں نظر آتا ہے کوئی جگی میں ہے کوئی بیماری میں سسک رہا ہے کوئی بھوکا ہے بھیک مانگ رہا ہے کوئی کسی کی جھولی میں ڈال رہا ہے اس سب کا تعلق اللہ کے غیبی نظام سے ہے اسی لیے ہمارے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ تھے روشنی کے چراغ تھے جن کو کہا گیا ہم مشاب الہدا ہدایت کی روشنی کے چراغ جو اپنی زندگی اپنا وقت اپنا پیسہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح ٹھکانے لگانا چاہے اور اس پر جتنے وعدے ہیں اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں حاصل کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نعین کا اتباع کرے ان کی سی بولی بولے ان کی سی سوچ سوچے ان کا سا علم حاصل کرے ان کا سا عمل کرے ان کا سا تقوا ان کا ان کا سا صبر ان کا سا شکر ان کا سا اللہ کی ذات سے تعلق اور انہی کے جیسا اللہ کی مخلوق پر شفقت اور ترس کھانا کہ اب یہ جو جتنا ان کے پیچھے چلے گا اتنا راستہ صحیح ہوتا چلا جائے گا اپنی منزل کے قریب پہنچتا چلا جائے گا یعنی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تجمائن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین میں جو بنیادی فرق ہے وہ فرق اس کا ہے کہ ہم کو جو کچھ آنکھوں سے دکھتا ہے ہم اس کو اپنی فیور میں لانے اور اپنی فیور میں اور اپنی موافقت میں کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں یہ مجھے سپورٹ کریں یہ میری فیور میں ہو جائیں یہ بھی وہی بولیں جو میں چاہتا ہوں یہ میری موافقت میں رائے دیں نظر آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نعین کی ساری نظر اللہ کے غیبی نظام پر اللہ کا غیبی نظام ہمارے خلاف نہ ہو جائے بہت ٹھنڈی پھینی ہوائیں چل رہی ہے اور لوگ بہت خوش حشاش بشاش لیکن کہیں یہ ہوائیں طوفان نہ بن جائے چھتے نہ اڑا دے ہم ایک مرتبہ امریکہ میں تھے ہم نے دیکھا گاڑیاں گاڑیاں اور ایک دو نہیں پوری پوری گاڑیاں اڑا دی ایسا ہوائی طوفان کہ ہوا تو بہت ضروری لیکن ہماری فیور میں رہے ہمارے لیے صحت افزا رہے ہمارے اندر ایک بشاشت کی لہر دوڑانے والی رہے تو میں ایک مثال دی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا اصل نقطۂ نظر کھانا کم ہو زیادہ ہو کپڑے اچھے ہوں پیون لگے ہوں جھپڑی میں جگی میں رہتے ہوں بنگلے میں رہتے ہوں کاروبار اچھے ہوں برے ہوں زیادہ چل رہے ہوں کم ہو گئے ہوں کہ یہ کوئی اصل چیز نہیں ہے اگر جگی میں اللہ کا غیبی نظام موافقت میں آ گیا تو صحابہ کی سیرت پڑھ لو ماں بھی ہے بیٹی بھی ہے ابا بھی ہے سب ہیں اس دروازے سے گھسے اور ادھر سے نکل گئے نہ اس میں کیا بیڈ روم کیا ہوتا بیڈ روم اور سٹنگ روم اور کیا ڈائننگ روم اور میٹنگ مٹی اور پتہ کتنے ہوتے ہیں وہاں کچھ نہیں تھا لیکن اللہ ان سے راضی قرآن نے اعلان کر دیا رب اللہ عنہم و رب کریم خش اللہ ان سے راضی کہ یہ رضا والا پروانہ کون سا ہے کہ ہر ایمان والے کو ساری چیزوں کے بعد اخیر میں جو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا وہ اللہ کی رضا کا ان کو دنیا ہی میں مل گیا ان کو دنیا ہی میں مل گیا اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ رضی اللہ عنہم میں کوئی صحابی جس کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ آپ کے صحابی ہیں جس کے بارے میں یہ ثابت ہو گیا کہ وہ صحابی ہیں تو اس آیت میں وہ مستثنا نہیں ہے اللہ ان سے پورے طور پر راضی تو میں نے عرض کیا میرے دوستو ہمارے لیے اصل نمونہ ہمارے لیے اصل آئیڈیل اسوا مشعل راہ روشنی کے چراغ وہ تو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تجمائی کہ ان کی ساری صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات بستر پر آنے تک اچھا وہ بھی انسانی تھے وہ بھی انسانی تھے کھاتے بھی تھے کماتے بھی تھے باغات بھی تھے زمینیں بھی تھی اور اولاد بھی تھی بچے بھی تھی بہویں بھی تھی ہم سب کچھ رہا ان کے ساتھ لیکن اصل اللہ کا غیبی نظام ہماری موافقت میں آ جائے وہ اسی کو تلاش کرتے تھے جیسے ہم جیسے اس وقت دنیا ساری ہی ساری اسی چکر میں ہے یہ کمپنی والے یہ کارخانے والے فلانے یہ وہ وہی یہاں تک کہ چھوٹی حکومتیں بڑی حکومتیں بڑی حکومتیں ان سے بڑی حکومت جتنے بھی ہیں ہر ایک کی نظر مخلوق پر ہے مختصر یہ اور وہاں اسی لیے اللہ پاک نے جو آیت میں نے پڑھی نا وہ سما اب نئی و لمو سے سب سے پہلے تو اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ لوگوں ہم کو پہچانو ہم کون ہیں پتہ نہیں تم کس کے پہچاننے میں لگ گئے اور کیا سمجھنے اور جاننے میں لگ گئے اصل ذات تو ہماری ہے یہ آسمان یہ زمینیں یہ پہاڑ عربی میں ایک کہاوت ہے عربی میں البعرت تدل علی البعیر البعرت تدل تد البیر کہیں اگر مینگنی پڑی ہوئی نظر آتی ہے تو مینگنی اس بات کی رہبری کر رہی ہے کہ یہاں سے اونٹنی گئی ہے اگر وہ اونٹنی کی مینگنی ہے بکری کی مینگنی ہے گھوڑے کی لید ہے گدھے کی ہے تو وہ اس کی رہبری یہاں سے گدا گیا ہے یہاں سے گھوڑا گیا ہے یہاں سے بکری گئی ہے یہاں سے اونٹنی گئی یہ اتنا بڑا آسمان کے کس نے بنایا یہ زمینیں کس نے بنائی ابنئی تو سب سے پہلے اللہ نے اپنا تعارف کرایا پھر یوں کہا امن کل شعین ان خلقنا زوجین ہر مخلوق کا ہم نے جوڑا بنایا ہے جیسے زمین اور آسمان سردی اور گرمی یعنی مرد اور عورت مالداری اور غربت صحت اور بیماری سفر اور حضر کہ پوری دنیا میں جتنے انسان مرد و عورت آباد ہیں ہر فرد ان دو میں سے کسی نہ کسی ایک حال سے ہوگا یا غریب ہوگا تو امیر نہیں امیر ہے تو غریب نہیں بھوکا ہے تو پیٹ خالی پیٹ بھرا نہیں ہے اب پیٹ پیڑا ہے تو بھوکا نہیں ہے پیاسا ہے تو پانی نہیں پیا ہے پانی پیا ہے تو پیاس نہیں ہے نہیں تندرست ہے تو بیمار نہیں عالم ہے تو جاہل نہیں اور جاہل ہے تو عالم نہیں اسی لیے قرآن نے سب سے پہلے جس کے سیکھنے کو جس کے جاننے کو کہا ہے یہ ہمارے علماء ہیں ان کی صحبت میں بیٹھا کرو وہ بتائیں گے وہ علم قرآن کہتا کتنی قوت کے ساتھ کہہ رہا قرآن وہ علم اللہ ہو نہ جانے کیا راستے کے کاغذ کو بھی جانتے ہو نہ پلاٹینم کو جانتے ہو پیٹرول کو بھی جانتے ہو ڈالر کا بھی جانتے ہو اسٹرلنگ کو بھی جانتے ہو نہ ریال کو بھی اور اصل جاننے کی ذات اللہ کی وہ علم یہ جان لو اس کو دلو دماغ میں بٹھا لو کرنے والی ذات نفع نقصان عزت دلت بنانی بگاڑنی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں کہ وہ اگر تمہارا ہو گیا یہ اللہ پاک نے رمضان مبارک کا جو مہینہ دیا ہے جا رہا ہے ہاتھ سے دوسرا یہ مغفرت کا کاشرہ یہ بھی ختم ہو رہا ہے خالص اس کی پہچان پیدا کرنے اس سے تعلق بنانے میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ یہ جو بڑی بڑی فرمیں ہوتی ہیں نا اور بڑی فیکٹریاں اور اور کارخانے وغیرہ تو اس میں ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہوتے ہیں کام کرنے والوں کے وہاں کی جھاڑو وہاں کے پوتو لگانے والی پوتو لگاتے ہیں نا عورتیں وہ پوتا لگانے والی بھی یوں چاہتی کہ میرا سیدھا تعلق باس سے ہو جائے کارخانے کے مالک سے وہ مجھے پہچاننے لگے نہیں یہ ہے مہینہ وہ عالم اللہ کو جانو اللہ کو پہچانو اس لیے قرآن میں چار چیزیں ملتی ہے تعلق مع اللہ تقرب اللہ معیت اللہ اور نصرت اللہ سب سے پہلے اللہ کا تعلق اور وہ حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی فرما برداری سے من احب شعی اکثر ذکر جس کو جس سے لگاؤ ہوتا ہے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے جو جس پہ مرتا ہے وہ اس کا تذکرہ زیادہ کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا تعلق کہ وہ ملے گا ذکر سے اب قرآن میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ حدیث میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے اونچا جاننے کو بھی یہی کہا بولنے کو بھی یہی کہا سننے کو بھی یہی کہا اور اللہ کل شعی اللہ آیت اللہ علا جہاں کہیں نظر پڑے اس کے راستے سے وہاں تک جاؤ یہ کچھ نہیں ہے وہ اثر اللہ سنو بھی اسی کو سمجھو بھی اسی کو مانو بھی اسی کو اور بولو بھی اسی کو اور سوچو بھی اسی کو اور کوشش کرو کہ اس سے تعلق بن جائے اب اس تعلق میں جیسے لوگ ہوتے ہیں بہت نہیں بھائی یہ تو ان کے خاص ہیں یہ تو ان کے کیا کیا ہوتے ہیں پیے کیا ہوتے ہیں او یہ تو ان کے پیے ہیں یہ نکال کے دیتے ہیں پیپر صاحب یہ لیجئے آپ یہ پڑھیے یہ کون خاص ہے ان کے کہ آگے ہے تقرب اللہ پہلے اللہ کا تعلق پھر اللہ سے قرب کہ وہ اللہ کے خاص بندے اسی لیے کہا نا کہ ان کی تو ان کی اللہ کے یہاں ایسی پہنچ ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی مسئلے میں قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہیں رب اشاسم مقبر قدما قدمہ رب اشاسم مقبرتن قدمہ لو اقسم اللہ لبر بال بکھرے ہوئے ہیں حال پریشاں ہے گریباں چاک ہے پریشاں حال پرا بال گریباں چاک تعلق اللہ سے اور اللہ کے ہاں کی بات ایسی ہے کہ اگر یہ کسی مسئلے میں قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتے یہ مقربین ہیں تو اللہ کا تعلق تو ہوتا ہے اس کی فرما برداری اس کے ذکر اور اس کے احکامات کے پورا کرنے سے قرب جو حاصل ہوتا ہے وہ حکم کو پورا کرنا اپنی خواہشات کو قربان کر کے جی تو بہت چاہتا ہے خوب ٹھنڈی اور خوب گہری ہوائیں بھی ٹھنڈی ہے موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا نیند بھی گہری ہے بہت جی چاہتا ہے اور شیطان اس کی کوشش بھی کرتا ہے علیہ کا لہل طویل علیہ کا لہل طویل ابھی بہت لمبی رات ہے اور سوتا رہے اور وہاں کہ نیند بھی ہے گہری بھی ہے موسم بھی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی جھولی پھیلانے والا ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے والا تو وہ آواز تو یہ کہتی کہ چھوڑو بستر کرو قربان اپنی نیند یہ کہ یہ جو اپنی خواہش کو قربان کرتا ہے اللہ کے لیے اس سے تعلق بڑھانے کے لیے تو وہ چیز اللہ وہ چیز بندے کو اللہ کا قرب دلاتی ہے پہلے تعلق پھر تقرب جیسے یہ رمضان کا پورا مہینہ اسی کے لیے اب اللہ کرے کہ ہم رمضان کو سوچیں سمجھیں اور رمضان سے باتیں کریں جیسے بعض مطلب آدمی بیٹھے بیٹھے تنہائی میں باتیں کرتا ہے نا تنہائی میں باتیں کرتا ہے گی تو میں ان سے کروں گا تو آنے والے ہیں خدا کرے ہم رمضان سے بات ہے کہ بھائی کہاں سے آئے کیسے آئے کیوں آئے دیکھا جب بھی کوئی کسی کے دروازے پر آتا ہے تو دو میں سے ایک بات یا کچھ لے کر آیا کہ صاحب نے یہ بھیجا ہے یہ فائل آپ کو دینی ہے یہ کپڑا آپ کو دینا ہے یہ فلاں سامان آپ کے یہاں یا تو کچھ دینے آتا ہے یا صاحب نے یہ منگوایا ہے یعنی کہ صاحب تو آفس میں ہے ارے گھڑی بھول گیا تو وہ ملازم نے گھر آیا کہ وہ صاحب نے گھڑی منگوائی کہتے نہیں کہتے یا لینے یا دینے کہ اس رمضان سے بھی تو پوچھتے کیسے آئے کیا پوچھو کیسے آئے تمام نبیوں کی جتنی روحانیت تمام پیغمبروں کی جتنی نورانیت تمام پیغمبروں کو جتنا اللہ سے تعلق اور تمام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا اللہ سے تعلق جتنی سب کی نورانیت روحانیت ایسے نبی کا پیغام لے کے آیا ہوں اور انہوں نے بھیجا ہے پورے قرآن کے ساتھ یہ ہے میں قرآن لے کے آیا ہوں آپ کو دینے شہر انزل اللہ القرآن کہ قرآن کیا ہے سیدھی اللہ سے باتیں سیدھی اسی لیے تو علماء نے منع کیا کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہو تو باتیں نہ کرو اس کو اپنی باتوں مشغول نہ کرو کہ قرآن کا پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اللہ سے باتیں کر رہا ہے اسی لیے حدیث میں آتا ہے فضائل قرآن میں ہے یشتم جب بندہ پڑھتا ہے اللہ سنتے ہیں اس کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ ارے بھائی اچھا ہم سنتے ہیں تمہیں بھی کچھ کہنا ہو تو کہو تمہاری تو ہم نے شادی سن لی کہتے نہیں کہتے ہیں ارے یار میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جب کوئی آدمی کسی سے کچھ کہنے آتا ہے صاحب وہ ایک مسئلہ لے کے آیا تھا ایک پرابلم تھا ایک سمسیا پتہ نہیں کیا کیا کہتے لوگ ہاں جی سنائیے ان کی سنی اچھا اب ہماری سنیے ہماری سنی اب آپ اپنی سنائیے موقع دیتے ہیں اللہ پاک تمہاری تو ہم نے سنی ہماری تم نے سنی اب تم کہو کہ پورا رمضان دعا کی طاقت بنانے دعا میں پاور بھرنے وہ زیرو بل سے لے کر کے وہ جو میچ کھیلتے ہیں نا رات کوئی دن رات ہی دن بن جاتی ہے نہیں ہے نہیں سورت والے تو بہت بھولے بھالے ہیں ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں نہ میچ کا نہ اس کا صرف رات کا روزہ صرف رات کو ہی دیکھتے ہیں نہیں اس لیے کہ انگلینڈ میں اور یہاں میں ساڑھے پانچ گھنٹے کا فرق ہے تو انگلینڈ کی میچ جب ہوتی ہے تو یہاں ہاں ابھی تمہارا بولا پن سب مجھے معلوم ہے خاص اللہ نے مہینہ دیا ہے گیا ہاتھ سے اب پچھلے سال رمضان میں کتنے تھے اب کہاں ہیں اور ابھی روز ہو رہا ہے روز ہو رہا ہے اس لیے کہا الکئی سمندان نفسہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم نہ جانے کس کو بہت سمجھدار بہت ذہین بہت فہیم بہت کیا کلیور کیا کہہ رہے بہت تم جس کو کہتے ہو وہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہتے ہیں الکئی سمندان وہ امل علی ماں بادل سب سے سمجھدار وہ ہے جو اپنی منمانیوں پر جی کی چاہتوں پر خواہشوں پر قابو پاتا ہے اور مرنے کے بعد کام آنے والے عمل کرتا ہے ولاج من اتبا من اتبا ہوا تمنا اللہ بہت ہی نادان ہے بہت ہی نادان ہے اور بہت ہی کم سمجھ ہے اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاری مار رہا ہے جو اپنی منمانیوں کے پیچھے رات دن ایک کرتا ہے آخرت سے آنکھیں بند قبر میں جانا ہے سوالوں کا جواب دینا ہے اللہ کو منہ دکھانا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے یہ قرآن کے ساتھ اس آنے والے رمضان کو بھیجا کہ کیا لائے ہیں آپ کے لیے کہ اب آپ کیا دیتے ہو اسی لیے یہ آج کل جو افطاریاں جاتی ہیں نا اس کے گھر سے اس کے گھر گئی اس کے گھر سے آتی تو جس کے گھر افطاری جاتی ہے وہ بھی اس میں کچھ رکھ دیتا ہے او فرشتوں بولو تو صحیح او ایسا ہوتا ہے ارے جس کے یہاں سے افطاری آتی ہے اس کے واپسی میں کچھ دے دیتے ہیں جی ہاں۔ کہ یہ افطاری آئی ہے جبریل آئے ہیں آسمانوں سے آئے ہیں جہنم کے دروازوں پہ تالے لگوا کے آئے ہیں شیطان مردود کو بند کرا کے آئے ہیں دعاؤں میں قبولیت کا اعلان کرا کے آئے ہیں اعمال کی قیمت بڑھوا کے آئے ہیں اور یہ قرآن لے کر آئے ہیں یہ واپس جا رہے ہیں یہ واپس جا رہے ہیں کیا دے رہے ہو اے بھائی کیا جا برتن لیتا جا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں برتن لیتا جا بلاتے ہیں نا اس تاریخ کہ ابھی اب یہ جا رہے ہیں کہ کیا دے رہے ہو کتنا تقوا بنایا اس لیے کہ تو ایسے تقوا بنوانے کے لیے کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آئے ہی تھے اللہ کا خوف پیدا کرانے کے لیے اللہ سے تعلق بڑھوانے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کروانے کے لیے اور یہ قرب بڑھتے بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جائے کہ اللہ یوں کہہ دے میں تمہارے ساتھ ہوں پھر وہ میرے ساتھ انی ماں کو میں ہوں تمہارے ساتھ عجب اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے میں نے عرض کیا ہے کہ صحابہ میں اور ہم میں جو فرق ہے وہ اسی کا ہے وہ اللہ کے غیبی نظام کو اللہ کے غیبی مددوں کو رحمتوں کو مغفرتوں کو برکتوں کو اس کو شاد کرنے کی فکر میں ہوتے تھے ہم اس کے مقابلے یہ رمضان کا مہینہ اس لیے کہ ذرا اپنی سوچ بدلو اپنا فکر بدلو اپنے دل کا رخ صحیح کرو مخلوق سے خالق کی طرف چیزوں سے اعمال نوت کی طرف اور دنیا کی رنگ ریلیوں سے آخرت کی بڑی بڑی نعمتوں کی طرف یہ جتنا ہوگا اس لیے میں نے کہا کہ وہ افطاری لے کر آئے تھے واپس جا رہے ہیں تو کچھ رکھ دو کتنے قرآن ختم کیے کتنی تصویر پڑھی کتنی کتنوں کو افطار کرایا کتنوں کی نماز صحیح کرائی اور کتنی جگہ تین دنوں کی جماعت میں گئے کہاں دس دن میں گئے اور کہاں چلے میں گئے اور کتنے گاؤں میں آزانے کہی اور کہاں کہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں اسی لیے رمضان اوپر جا کے کارگزاری سناتے ہیں کہاں گئے تھے کہاں گئے تھے کیا بتا رہے آپ نے جو بھیجا تھا وہ تو سارا میں نے دے دیا انہوں نے تو برتن بھی ایسے کہاں بعد میں لے جانا کیا کہنا بعد میں لے جانا ہم بہت بزی ہیں کیا کہنا ہم بہت بیزی ہیں رمضان جاؤ اللہ ہماری ہر کمی کو تاہی کو اپنے کرم سے معاف فرمائے اور جو جس نے جو کیا اس مہینے میں اور جو کر رہا ہے وہ اللہ کی توفیق ہی سے ہے اللہ اس کے قبول فرما لے بات تو کہنی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دس سال قیام فرمایا اور دس سال میں کل پونے تین مہینے حضور مدینے سے باہر یہ بدر کا دن گیا نا کل بدر کی رات تھی بدر کا دن گیا بدر میں سولہ دن تبوک میں پچاس دن اور دو تین قصبے تھے آٹھ دن سات دن اس کے لیکن مدینہ منورہ میں جو ماحول کہ کیا بچہ کیا بچی کیا عورت کیا بہو کیا بیٹی کیا مرد کیا بوڑھا کیا مالدار کیا غریب ہر ایک کی ایک آواز تھی میں مومن ہوں مہاجر ہوں مجاہد ہوں میں ساری میری نسبتیں بعد کی ہے میرے ایمان کو آ چاہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا مہاجر اس کو کہتے ہیں کہ جو شریعت نے جس کو منع کیا ہے اس کو چھوڑنے والا کہ شریعت سننے کے خلاف کی کوئی چیز میں برداشت نہیں کر سکتا اور یہ زندگی خدا مجھے بھی دے میری سوسائٹی کے ہر آدمی کو ہر بنگلے والے کو ہر گھر والے کو ہر گھر کے ہر فرد کو نہیں صرف یہ تو بہت چھوٹی دنیا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے عالم پورا پھیلا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عام ہے ہر گھر ہر در یہ پیغام پہنچے اس کے لیے جان میری مال میرا خدا مجھے تمہیں سب کو قبول فرما لے